ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال في موضع آخر الذي جاء بالصدق وصدق به وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا بابكر فليسل بالنار صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا کسی نے لا دیا کسی نے نصف کر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ لا کے بھر دیا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا اس کو صدیق ہی مرتضا نے کہا یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام بہاول پور کے غیور نوجوانوں اور دوستوں انجمن سپاہی صحابہ کے کارکنوں اور دور دراز سے آئے ہوئے سنی ساتھیوں یہ بھی گردش ایام ہے کہ آج سے پہلے میں جب یہاں آیا تھا تو پولیس سے چھپ کر آیا تھا اور آج پولیس خود لے کر آئی ہے یہ ہمارے موقف کی صداقت کی دلیل ہے اگر بہاول پور میں اس وقت میرا آنا نجائز تھا تو آج جائز کیوں ہو گیا بہاول پور بھی وہی میں بھی وہی سپاہی صحابہ بھی وہی میرے بھائیوں آج کا یہ عظیم پروگرام حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ خلیفہ اول کے بارے میں اپنی معروضات پیش کروں اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات کے بارے میں اور صادق گنجی قتل کیس سمیت مولانا اشار القاسمی کی شہادت پر اجمن سپاہ صحابہ کا موقف پیش کروں گا مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انتہائی تحمل سے اور توجہ سے میری معروضات کو سماپت فرمائیں گے میرے بھائیوں مولانا حق نواز کی شہادت سے سپاہ صحابہ کا پروگرام پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ جو آج سے دو سال پہلے ہمیں فرقہ پرور فتنہ انگیز اور تقریب کا ٹولہ کہتا تھا آج وہ ہمارے موقف کو سننے لگا ہے آج وہ ہمارے موقف کی تعریف پر اتر آیا ہے آج وہ کہتا ہے کہ آپ کا موقف صحیح ہے اس طبقے میں یونیورسٹیوں کے طلبا اس طبقے میں پاکستان کے سی ایس ٹی افسر اس طبقے میں پاکستان کے کئی سیاستدان شامل ہیں لیکن میرے سپاہی صحابہ کے کارکنوں ہمیں ابھی بہت محنت کرنی ہے ہمیں ابھی بہت آگے بڑھنا ہے ہمیں ابھی بڑی جد و جہد کرنی ہے تاریخوں کے لیے صدیوں صدیاں درکار ہوتی ہیں مولانا اسار القاسمی کی شہادت سے ہمارے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے آج کا جلسہ پچھلے پروگرام کے تحت ہو رہا ہے کسی کے شہید ہو جانے سے نظریے تبدیل نہیں ہوا کرتے کسی کے مر جانے سے راستوں سے ہٹا نہیں جا سکتا کسی کے قبر میں اتر جانے سے مشن سے دستبرداری نہیں ہوا کرتی بلکہ یہ جو خون بہ رہا ہے اس خون کی سرخی سے ہمارے مشن میں نکھار آئے گا اس خون کی سرخی سے ہمارے پروگرام کو تقویت ملے گی اس خون کی سرخی سے ہم اپنی منزل کے اور قریب آئیں گے اس خون کی سرخی سے ہم اپنے پروگرام کے اور قریب چلے جائیں گے میرے بھائیوں شہادت ایک نصیبہ ہے جو نصیبہ وروں کو ملتا ہے سپاہی صحابہ کا ہر کارکن شہادت کے جذبے سے سرکار رہتا ہے انجمن سپاہی صحابہ پاکستان میں سنی حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے سپاہی صحابہ پاکستان پہلے سنت کی عظمت کی جنگ لڑ رہی سپاہی صحابہ پاکستان میں صحابہ کی ناموش کی جنگ لڑ رہی یہ بات جس کو نہیں سمجھ میں آئی اس کو ہم نے سمجھانی جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکے وہاں تک ہم نے پہنچنا سیاسی جماعتیں ہوں حکمران ہو سی ایس پی افسران ہو تاجر ہو مولوی ہو پیر ہو چودھری ہو ہم نے انہیں اپنا پروگرام پیش کرنا ہے اس کے راستے میں مشکلات آئیں عبور کرنا ہے جیلیں آئیں عبور کرنا ہے تختار آئے عبور کرنا ہے تکالیف آئے عبور کرنا ہے اور تانے آئے سننے ہیں پریشانیاں آئیں سہنی ہیں لیکن میرے انجمن کے کام سنو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پروگرام سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے میرے بھائیوں سپاہی صحابہ کی جنگ کرسی کی جنگ نہیں ہے سپاہی صحابہ کی جنگ شہرت کی جنگ نہیں ہے سپاہی صحابہ کی جنگ جنگ بڑائی کی جنگ نہیں ہے سپاہی صحابہ کی جنگ دنیا کے کسی پرمٹ کی جنگ نہیں ہے لیٹرس کی جنگ نہیں ہے سپاہ صحابہ کی جنگ دنیا کے کسی کاروبار کی جنگ نہیں ہے سپاہ صحابہ کی جنگ عائشہ کے دوپٹے کی جنگ سپاہی صحابہ کی جنگ صدیق اکبر کی چوکی داری کی جنگ سپاہ صحابہ کی جنگ فاروق اعظم کی راوس کی جنگ سپاہ صحابہ کی جنگ پاکستان میں محمدی شریعت کے احیاء کی جنگ آپ اس راستے سے ہمیں کیسے روکیں آپ کا قانون ہمیں کیسے روکے گا آپ کی حکومت ہمیں کیسے روکے گا قتل کر کے روکتی تو حق نواز کے ہاتھ یہ فاصلہ رک جاتا قتل کر کے روکتی تو نواز کے بعد یہ لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے لیکن حق نواز کے بعد تو ہم نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ حق نواز کے بعد تو ہم نے دس لاکھ کارکنوں کے فارم پر کیے حق نواز کے بعد تو سیاست دانوں نے ہمیں پوچھنا شروع کیا ہے کہ تمہارا موقف کیا میرے بھائیوں ایک پلیٹ فارم ہے سپاہی صحابہ کا اس وقت پاکستان صرف ایک پلیٹ فارم کہ جس پلیٹ فارم پر بریلوی بھی اہل حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے ایک پلیٹ فارم ہے پاکستان کے پیروں چودھریوں تاجروں مولویوں حکمرانوں تم کہتے ہو یہ جماعت لڑاتی ہے میں کہتا ہوں یہ جماعت امت کو ایک جگہ پہ جمع کرتی ہے ہمارے ناؤں سے ہمارے ناؤ سے تعجب ہوتا ہے ہمارے ناؤ سے بعض حکمرانوں کو تکلیف ہوتی ہے میرے فیصلہ آباد کے جلسے میں پچھلے دنوں کہہ دیا اور آج یہاں بھی کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب تو پاکستان کے ایک ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتا میں ابو بکر کو کیسے کافر کرے غلام حیدر بھائی تو ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتا اور میں عمر کو کیسے کافر کہنے دیتا ملنگ کا محافظ ہے میں کا چوکیدار ہوں تو ملن کی بات کر میں ابو بکر کی بات کرتا ہوں میدان میں آ ریفرنڈم کرا چوک میں آ الیکشن لڑ تو ملن کی بات کر میں ابو بکر کی بات کرتا ہوں نے تو ابھی صرف ایک تقریر اسمبلی میں کی تھی ایک تقریر اسمبلی میں پچیس منٹ کی ایک تقریر ایران کے ایوانوں میں زلزلہ برتا کرتی ہے سیاح وہ وقت قریب ہے کہ جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہر ممبر یہی تقریر کرے گا کرکٹ کے لیے چھٹی کرتے ہو اور فٹ بال کی ٹیم آئی چھٹی کرتے ہو ابو بکر کے لیے کیوں نہیں کرتے چھٹی کرتے ہو نواز بہادر یار جنگ کے گئے چھٹی کرتے ہو سولہ کے گئے چھٹی عمران خان آیا تب چھٹی چلو میاں آباد آیا تب چھٹی آئے چیری چکے پہ چھٹی اور دل اور فٹ بال پہ چھٹی ہاکی پہ چھٹی اور ابو بکر پہ چھٹی کیوں نہیں پاکستان ہے پاکستان کا ہے تمہیں کے یوم وفات پر چھٹی کرنی پڑے گی اور سپاہی صحابہ تمہیں چھٹی کروا کے دم داؤں ٹیلیویژن میں بیٹھے ہوئے سیاست بدماشوں کو میرے سر پہ مسلط کرتے ہو ٹیلیویژن میں بیٹھا ہوا سیاست ماش ڈرامے کرتا ہے تارا قدیف کا ڈرامہ آ سکتا ہے کاٹو کا ڈرامہ آ سکتا ہے کنجروں کے ڈرامے آ سکتے ہیں اور صدیق کی کہانی ٹی وی پہ کیوں نہیں آ سکتی ریڈیو پہ کیوں نہیں آ سکتی میں آج بہاول پور کے اس چلچے کا اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ سال یا میں سی کے پہ یا میں فاروق کے پہ ٹیلی ویژن پہ ریڈیو پہ پروگرام نظر نہیں کرو گے ہم ان سب کا گراؤ کریں گے تیری کمائی کا کریں گے صدیق نبی کا جانشین صدیق نبی کا اور صدیق نے لیا کیا ہے دیا کیا ہے اور صدیق تو وہ جانشین ہے اور جس نے کفن بھی تم سے نہیں دیا لیا ہے کفن لاؤ کسی حکمران کو آئے جس نے یہ کہا ہو کہ عبد الرحمان میرا باغ بیچ دینا جتنی تنخواہ میں نے لی ہے وہ بھی واپس کر دینا کفن بھی دے دینا اقبال نے ایسے نہیں کہہ دیا صدیق یارو یاور محبوب کردگار صدیق یارو یاور محبوب کردگار صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار میری بات سمجھا آپ میں کہتا ہوں قرآن کو حدیث کو حضرت علی کے اقوال کو بارہ اماموں کے ارشادات کو ایک طرف رکھیں ابو بکر تب بھی پہلا خلیفہ بات میں بڑی گہری بات کہتا ہوں توجہ ہے میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ اگر حضور کے بعد علیہ السلام کے بعد ہم حضرت علی کا درجہ مانیں تو عیسائیوں کے ایک سوال کا جواب دو ریلوی دو دیوبندی اینجیز دو اور سیو تم دو عیسائی یہ کہتے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہر نبی کو نبوت ملی اس کے لیے بھی عمر خدا نے رکھی چالیس سال کہ بے شک معصوم ہے لیکن تاج اس وقت رکھوں گا جب چالیس سال ہو گئے نبوت کا ساتھ اگر حضور کے بعد درجہ حضرت علی کا مان لیا جائے تو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کو تو نبوت ملے چالیس سال کے بعد تو یہ جو خلافت ہے محمد کی یہ منہاج نبوت یہ تو نبی کی طرح نبوت کی طرح تو نبیوں کے لیے تو عمر چالیس سال اور نبیوں کا جو شاگرد ہو وہ نبی سے بھی بڑھ گیا کہ چالیس سال کی عمر سے پہلے ہی نبوت کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو گیا نہیں سمجھے میری بات کہ چالیس سال کی عمر سے بھی پہلے نبی کا شاگرد علی جس کی عمر وفات پیغمبر کے وقت انتیس سال تھی وفات پیغمبر کے وقت کتنی عمر تھی انتیس سال تو کیا نبی کو تو نبوت ملی چالیس سال کے بعد تو علی جو نبی کا شگرد ہے یہ نبی سے بھی بڑھ گیا کہ نبی نبی کا شگرد چالیس سال کی عمر سے بھی پہلے اسی نبوت کو سر پہ اٹھا کر اس کی خلافت قائم کرنے کے قابل انتیس سال کی عمر میں ہو گیا تو پھر نبی کو چالیس سال سے پہلے نبوت کیوں نہیں ملی کہ اس کی خلافت چالیس سال سے پہلے خدا پسند کر رہا میں نے ایک راستری سے کہا کہ مجھے بتاؤ کس دلیل سے کہتے ہو کہ علی پیغمبر کا جانشین پہلا خلیفہ تو اس نے کہا اس دلیل سے کہ علی پیغمبر کا چچاداد بھائی علی پیغمبر کا میں نے کہا اگر چچاداد بھائی ہونے کی وجہ سے خلافت ملتی ہے تو پھر چچے کا کیا قصور ہے اگر چچاداد بھائی چچے کا لڑکا ہونے کی وجہ سے خلافت ملتی ہے تو چچے کا کوئی قصور ہے تو چچا عباس کو زندہ ہے خلافت کو چچا کو ملنی چاہیے حضرت عباس زندہ ہے یا نہیں تو حضور کے سطح چچا ہے کہ نہیں تو چچے کے بعد لڑکے کی طرف جو جاتے ہو چچے کی طرف کیوں نہیں آتے چچا بھی تو زندہ ہے تو اس نے کہا نہیں علی چچا دار بھائی بھی ہے چلو اس کو چھوڑو علی کا باپ بھی میں نے کہا جو ایک بیٹی کا دباپ ہے اگر خلافت اس کا حق ہے تو جس کے گھر میں دو بیٹیاں ہیں اس کا کیا قصور ہے ہاں۔ جس کے گھر میں دو بیٹیاں ہیں اس کا کیا قصور ہے اور پھر یہ دو بیٹیاں میں ہی اکیلا نہیں کہتا کیا کتابیں بھی مانتی ہیں کہ نبی عثمان غنی کے گھر نبی کی دو بیٹیاں بعد دیگرے آئیں تو اس نے کہا کہ نہیں بات رشتے داری کی ہے دیکھیے علی تعداد بھائی بھی ہے علی داماد بھی ہے دو رشتے داری میں کہتا ہوں رشتے داریاں جتنی بھی لاؤ لیکن اسی بات پہ فیصلہ کرتے ہیں رشتے داری کی بنیاد پر کہ علی کو جتنا بھی بڑھاؤ گے داماد رہے گا صدیق کو جتنا بھی گھٹاؤ گے سسر رہے گا داماد بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے داری دامادی کی وجہ سے ملتی تو عثمان غنی کو خلافت ملتی رشتے داری کی بنیاد پر ملتی تو تب بھی سدھی کے اپنا کاپ تھا میں کہتا ہوں رشتے داری کو چھوڑیے دامادی کو چھوڑیے سب باتوں کو چھوڑیے میرا دعویٰ ہے کہ خلافت صحبت سے ملتی خلافت کس سے ملتی ہے تو آئیے ہم حساب کرتے ہیں ریاضی جاننے والے ہم حساب کرتے ہیں کہ صحبت میں زیادہ دیر کون رہتا جو زیادہ دیر رہا اس کو مان لو کسی سے نہ پوچھو کسی سے نہ سوال کرو کوئی کتاب نہ پڑھو کوئی رسالہ نہ پڑھو کوئی حوالہ نہ پڑھو صحبت کی مدت دیکھو کہ حضرت علی نبی کے گھر آئے عمر دے پاؤ حضرت علی نبی کے گھر آئے عمر حضرت صدیق اکبر نبی کے دوست بنے عمر اٹھارہ سال عمر کتنی تھی صدیق اکبر پیغمبر کے دوست بنے عمر اٹھارہ سال علی نبی کے گھر آئے عمر دو سال اور حضور کی وفات ہوئی علی کی عمر انتیس سال اور حضور کی وفات ہوئی صدیق کی عمر اکاسٹھ سال توجہ کیجیے حضرت علی نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا ستائیس سال دو سال سے انتیس سال تک یہ علیحدہ بات ہے کہ صدیق کی عمر کل نبی کی وفات کے وقت انتیس سال حضرت علی کی عمر انتیس سال صدیق کی عمر اکاسٹھ سال اکاسٹھ اور انتیس کے دو آدمی ایک جگہ جاتے ہوں اور فیصلہ یہ کرنا ہو کہ بڑا کام ہے تو فیصلہ تم بتاؤ کس کے حق میں ہوگا دو آدمی جاتے ہو لوگ کہیں گے انتیس سال والا تو بیٹا لگتا ہے اکاسٹھ سال والا تو بات لگتا ہے بھائی انتی اور اکاسٹھ میں فرق تو دیکھو لیکن بات صحبت کی چل رہی ہے کہ علی نبی کے گھر آئے عمر دو سال تھی صدیق نبی کے دوست بنے عمر اٹھارہ سال تھی پیرمبر کی وفات ہوئی علی کی عمر انتیس سال تھی صدیق کی عمر اکہتر سال تھی علی نے پیرمبر کو دیکھا دو سال کی عمر سے انتیس سال تک گویا ستائیس سال دیکھا صدیق نے نبی کو دیکھا اٹھارہ سے اکہتر سال تک صدیق نے نبی کو ترتالیس سال دیکھا حساب کر لو سنسلے پکڑ لو سلیٹ لے آؤ ریاضی لے آؤ جمع کرو ستائیس زیادہ ہے درجہ علی کا زیادہ ہے ترتالیس زیادہ ہے درجہ صدیق کا زیادہ اکبر کے بارے میں ایک نقطۂ نظر خدا کا ایک نقطۂ نظر مصطفیٰ ہے ایک نقطۂ نظر حضرت علی کا ایک نقطۂ نظر بارہ اماموں کا ہے اور پانچواں نقطۂ نظر خدیلی کا ہے میں آپ کے سامنے بہت تھوڑے سے وقت میں خدا کا نقطۂ نظر لانا چاہتا ہوں پھر مصطفیٰ کا نقطۂ نظر لانا چاہتا ہوں اور پھر حضرت علی کا نقطۂ نظر لانا چاہتا ہوں پھر بارہ اماموں کی بات کرنا چاہتا ہوں اور جب یہ چار نقطہ آئے نظر تم سمجھ لو تو پھر میں تمہارے سامنے خمینی کا نقطہ نظر لانا چاہتا ہوں فیصلہ میں نے نہیں کرنا فیصلہ آج آپ نے کرنا ہے میں عدالت لگا کے کھڑا ہوں میں کٹہرے میں کھڑا ہوں میں نے آپ سب کو جج تسلیم کر لیا ہے آج آپ جج ہوں گے میں نے صرف دلائل دینے ہیں فیصلہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ایک سدی کیا ہے اس کو قرآن کیا کہتا ہے اس کو نبی کا فرمان کیا کہتا ہے اس کو علی المرتضا کیا کہتا ہے اس کو بارہ امام کیا کہتے ہیں اور اسی ابو بکر کو خبینی کیا کہتا ہے اگر خمینی کا نقطۂ نظر ان چاروں نقطۂ نظر سے متصادم ہو تو پھر تمہیں میرے ساتھ مل کر یہ کہنا چاہیے کہ خمینی سے بڑا کائنات میں کافر پیدا نہیں ہوا توجہ کیجیے میں دلائل کی دنیا میں تمہارے قلب و جگر میں یہ بات اتار دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات ختم کرو کہ یار شیعہ کو کافر کیوں کہا جاتا ہے میرا کوئی دماغ خراب نہیں ہو گیا میرے کائس نے میرے کائس میں اکو خرچ کی روشنی میں یہ اعلان کیا تھا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے لوگ کہتے ہیں آپ آج سے دس سال پہلے کسی جلسے میں کسی سٹیج پر کافر کافر کا نعرہ نہیں رکھتا تھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج سے دس پندرہ سال پہلے خمینی جیسا بدماش حکمران بھی سیا کا نہیں آیا تھا خمینی جیسا ملون آدمی بھی اقتدار سے نہیں آیا تھا خمینی جیسا لیڈر بھی سیا کا نہیں آیا تھا جس نے تیرہ زبانوں میں سیاہ کا کفر چھاپا تیرہ زبانوں میں ابو بکر کو کافر کہنے والا لیکسر چھاپا تیرہ زبانوں میں ابو بکر عمر کو گالیاں دی گئی تیرہ زبانوں میں تمام صحابہ کو مرتب لکھا ایسا کوئی حکمران دنیا میں خمینی سے پہلے نہیں آیا تھا خمینی نے جب تیرہ زبانوں میں یہ لیکن چھاپا یہ کتابیں چھاپی ایران کے ریڈیو ٹیلی ویژن نے کھول کر جب صحابہ کو گالیاں دی چاہیے یہ تھا کہ ساری دنیا کا مسلمان اس کفر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا اس بدماشی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا اس کفر کو نیس تو نابود کر دے لیے میدان میں اترا تھا لیکن پاکستان کا مولوی ہو پاکستان کا سیاست دان ہو پوری دنیا کا مسلمان ہو غفلت کی چادر کا سویا رہتا ہے خمینی کے اس کفر کی تعویلیں کرتا رہتا ہے خمینی کے کفر کو تو دو دورانا کب جہالت اور پستلی کا شکار ہو کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے لیکن ایک مرد کلندر کے سامنے سلندر کا یہ فرمان تھا کہ ادا بار دل فتنو ابل ہو بس تو بس اچھا بھی عالم علم کہ جب میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں کتنے عام ہو جائے اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں اتارے اور اپنا علم ظاہر کرے علم یا پل زاری کا اگر ایسے وقت میں مولوی چپ کر گیا پیر چپ کر گیا پہلے ہی لعنت اللہ اور ملائے کتی اور نا تی اس پر خدا کی لعنت ہوگی اس کو لعنت ہوگی جب اس قائد نے اس نوجوان نے اس مرد کلندر نے یہ دیکھا کہ ایران کا وہ قوت کئی زمانوں میں پوری دنیا میں اسلام کے نام عام ہو رہا ہے تو وہ مرد کلندر میدان میں اترا بازار میں آیا چوکوں میں آیا ڈپٹی کمشنر اس کا راستہ روکا وہ آگے بڑھتا رہا اس کے جسم پہ لاٹیاں ماری گئی وہ آگے بڑھتا رہا اس کے ہاتھوں میں لگائی گئی وہ آگے بڑھتا رہا آئے جنگ کی گلیوں میں اسے گھسیٹا گیا وہ آگے بڑھتا رہا اسے مادل دار نمجا کر کے مارا گیا وہ پھر بھی آگے بڑھتا رہا مجھے بتاؤ کون سی جیل ہے جس جیل میں اپنا نہیں گیا کون سی چکی ہے جس میں اپنا نے ساری سناٹوں کی نہیں گزاری ہیں ہے حق و صداقت کا پرچم لہراتا رہا جب کفر کو پتا چلا کہ یہ تو بڑھ رہا ہے اسے ہمیشہ کی نیند سنا دیا گیا لیکن اس کے خون میں اتنی گرمی تھی اتنی حرارت تھی اتنا وجہ تھا اتنا قید تھا اتنا سرور تھا کہ آج دنیا اس کے خون اس کی تقاریر کے نشے سے محمول ہو گئی میں کیوں کہتا ہوں کہ کسی شیعہ کو کسی شیعہ کو کتا مت کہو خنزیر مت کہو اس لیے کہ اگر قیامت کے دن کتوں نے اللہ کے دربار میں مقدمہ درج کرا دیا کہ اللہ ہم نے تو ابو بکر کو گالی نہیں دی تو کیا گے اگر خنزیروں نے کہا اللہ ہم نے تو عائشہ کو برا نہیں کہا تھا ابھی کے اکبر کی شان میں قرآن کی سات آیتیں اتری کتنے آیتیں اور ایک لاکھ کے مطابق نو آیتیں اتری اس اخرجہ سے صدیق کے لیے اتری الدی جا اب صد کی کا بھی صدیق کے لیے اتری سمی اللہ قوم ان اللہ فقیر و اغنیا صدیق کے لیے اتری واسع جنم حل اکا صدیق کے لیے اتری اللہ یوتی مالہ یا تدکا صدیق کے لیے اتری ومالی آدم ان دہوم ان تجدا صدیق کے لیے اتری اللہ تگا اوج ہی رب ہل آلہ صدیق کے لیے اتری میرے بھائیوں قرآن میں ایک بات بڑی خوبصورت ہے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ واپس جنب حل ہر کا اب کا جملہ آپ صدیق ہے چودہ سو سال کے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اب کا چور آپ صدیق اکبر ہے اب کا کمانا سب سے بڑا متقی اب کا کیا مانا اب کا کیا مانا سے بڑا مستقی ویسا چند تند اب کا سب سے بڑا مستقی اور قرآن نے دوسری جگہ کہا ان اکرا کم ان اللہ اب کا دنیا کے لوگوں سب سے بہتر دنیا میں وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے تو قرآن کی اس آیت نے صدیق کو کائنات کا سب سے بڑا آدمی قرار دیا دیا ہے یا نہیں قرآن صدیق اکبر کو کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑا مستقی سب سے بڑا پہیزگار بس یہ جنم ہر اچھا یہ اچھا ہے اچھا مستقی سب سے بڑا مستقی لیکن آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ جو صدیق کا دشمن ہے وہ صدیق کو کیا کہتا ہے خدا کا نظر یہ ہے کہ صدیق سب سے بڑا مستقی یہ کس کا نقطہ ہے کس کا نقطہ ہے اللہ اور نو آیت قرآن میں تفصیل میں نہیں جاتا کسی آیت پر بڑی لمبی تقریر ہو سکتی ہے اللہ کی تفریح سے کسی ایک آیت پر اللہ الملہ ہو جاتا تھا کا تقریر ہو ہے ایک بات کیا تھا کہ سٹھی کے پر نو غلام آزاد کرائے کتنے غلام نو وہ غلام جن کا نام ساری کتابوں میں عامر بن فہرا وغیرہ اور یہ لو حضرت بلال صدیق اکبر جب حضرت بلال کے پیسے امیہ کو دیے آٹھ ہزار جرم دیا کہ بلال کو آزاد کر دیا تو صدیق کے اکبر کے والد نے ابو بکر کے منہ پر آ کر تماشا یہ تفاصیر کا حصہ ہے اور آ کر یہ کہا کہ ابو بکر تجھے کیا ہو گیا تو اپنی ساری دولت ان غلاموں پہ لٹاتا ساری دولت ان نوکروں پہ لٹاتا تو یہ کہتا ہے کہ غلاموں کے پر پیسے لٹا کر تیری چوتر ہو تیری بڑھائی ہو تیری شہرت ہو تیری لوگ عزت کرے ابو بکر اگر پیسے دینے ہی ہیں تو کسی بڑے آدمی پر خرچ کر تاکہ تیری بڑی عزت ہو اگر شہرت کی چاہتا ہے تو بڑے آدمی پر پیسہ خرچ کر یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اللہ کا قرآن تھا صدیق کے والد نے ابو بکر کو تماچا مارا صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے آنسو خدا سے دیکھنے لگے آنسو نکلے تو قرآن کا پھر قرآن کا نے کہا اللہ جوتی مال یا سدا صدیق نے جو مال دیا یا سکتا تب تبکیے تب کیے لیے دیا مارو یا پکا تو ہمارے آ گئے ان دہوں مطن تجھ گا کسی سے بدلا نہیں چاہتا خدا اعلان کرتا ہے کہ اے محمد ابو بکر نے جو پیسے لٹائے ہیں صرف میری خوشنودی کے لیے لٹائے ان وزیر رہا ابتدا کہتے ہیں پلک نہیں کہ خدا کی رضا کو طلب کرنا چاہتا ارے تمہارا خدا صدیق کی نیت کی صفائی پیش کرتا ارے تمہارا خدا صدیق کے اندر سے ایمان کی حرارت پیش کرتا ہے ارے تمہارا خدا صدیق کی عظمت کو سورت کی طرح روشن کر کے قیامت کی صورت تک آنے والے نسلوں کو صدیق کے بارے میں خدا اپنے نقطۂ نظر پیش کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کالا کافر ابو بکر کی نیت پہ شبہ کرے اس کے پیاسے شبہ کرے آج بھی خدا نے کہہ دیا وجہ ہی ہل آلہ اسٹیک کا تو ہر کام خدا کی رضا کے بچایا گیا توجہ میری بات سمجھو صدیق کے بارے میں خدا کا نقطۂ نظر آپ کو سمجھ میں آیا بلند آواز آیا سمجھ لو کہ صدیق کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے سمجھ میں بات آئی اب آگے چلیے میں لمبی بات نہیں کرتا ہوں میں اپنے دوسرے موضوعات کو بھی سمیٹنا چاہتا ہوں مختصر توجہ سے سماج فرمائے کہ صدیق کے بارے میں میرے پیرمبر نے کیا فرمایا چمن فوائد کی روایت حضور کی وفات کا وقت ہے حضور نے فرمایا سمایا بکرے بڑا یوسلی بننا صدیق کو آ کر میرے مسلے پہ نماز پڑھائے جب ان کی رائے ہے حضرت عائشہ نے جواب دیا ان ابانی کا شکیم یا رسول اللہ میرے پاس ابو بکر بیمار ہے اور عمر کو کہہ دو تو وہ نماز پڑھائے تو رسول اللہ نے فرمایا اب اللہ اللہ ابا بکر عائشہ میں کیا کروں میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلم پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا پیغمبر کی وفات کا وقت چمل فوائد کی روایت ہے تمام کتابوں میں موجود ہے صحیح سمجھ کے ساتھ یہ ہے چنانچہ کسی کے پر تکلیف پائے اور یہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے کہ نماز عیشا پہلی نماز ہے جو نبی کے مسلے پہ نے پڑھا نماز عیشا پہلی نماز نبی کی زندگی نقطۂ کس کا پیغمبر کا رائے کس کی پیغمبر کی بلانے والا نبی ہو مسلح پہ کھڑا کرنے والا نبی ہو ارادہ نبی کا ہو اور حکم خدا کا ہو مسلح پیغمبر کا ہو تو آپ بتاؤ خدا کی رائے کیا ہے اور نبی کی رائے کیا ہے سمجھ میں بات آئی ہے خدا کی رائے ہے آپ کا خدا کی رائے ہے آپ کا اور نبی کی رائے ہے ضرور محبت ہے سل لیکن نام خدا کہتا ہے یہ سب سے بڑا مستقی ہے اور مسئلہ کیا ہے کہ امام اسی کو بنایا کرو جو سب سے بڑا مستقی ہے وہ عورت کون ہے سدی کے اکبر کی بیوی وہ عورت کون تھی سدی کے اکبر کی بیوی جس کا نام اسما بنتے ہوئے ایک سدی کے اکبر کی بیٹی کا نام بھی اسما بڑی صاحب کا نام بھی اسما ہے ایک چوتھی بیوی کا نام بھی اتنا ہے توجہ کیجیے میں ہوا میں باتیں نہیں کرتا کسی کے دین میں ہو کہ بیٹی کا نام اتنا ہے توجہ جو کے اکبر کی تین بیٹیاں تین بیٹے چار بیویاں بڑی بیٹی کا نام اسما دوسری کا نام عائشہ تیسری کا نام امر میں بڑے بیٹے کا نام بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمان دوسرے کا نام عبد اللہ تیسرے کا نام محمد صدیق اکبر کی چار بیویاں بڑی بیوی کا نام کتیلا بنت سے اکثر دوسری کا نام حبیبہ بنت خارجہ تیسری کا نام زین ان رومان چوتھی کا نام اسما بنت ہوئے یہ اسما بنت ہوئے اس کا چکی میں آپ کے سامنے صدیق کی ایک وہ رشتے داری خاندان نے ممبئی چلانا چاہتا ہوں کہ جس کا تصور بھی راستی نہیں اپنی کر سکتی ہے یہ اسما بنت عمیر سڈی کے چوتھی بیوی کتنی ارے اپنا دن سے حمایت کا تعارف تمہیں ہو جائے سیو تم اپنا مدد چھوڑ جاؤ میں وعدے کرتا ہوں اگر دن سے عمیش کا تعارف تمہیں ہو جائے کہ یہ عورت کون سی ہے تو تم اپنا مدد چھوڑ جاؤ یہ وہ عورت ہے کہ جس کا پہلا نکاح حضرت سے جا کر تیار سے ہوا حضرت جعفر اور ان کے قتل سے محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر پیدا ہوئے جب حضرت جعفر سنگ موتا میں شہید ہو گئے اور ان کا لقب جعفر تیار تھا تو یہ اسما بنتے ہوئے دیوا ہو گئی حضرت علی نے اپنی اس دیوا بھابی کا نکاح کسی کے اس دیوا بھابی کا نکاح کس سے کیا اور قرآن کیا کہتا ہے بڑا تم کے ہندوستی نے ہرتاوں ملو کہہ کہ کافر سے لڑکی مت دو اور مت لو کافر سے لڑکی کا نکاح مت کرو یہ قرآن ہے نہیں اگر صدیق کافر ہے تو علی نے دو آبادی نکاح صدیق سے کیوں کیا اسلام اسلام مولانا مولانا ضیاء ضیاء الرحمان الرحمان فاروقی حضرت دیکھو اپنا دن سے کے لکھا چھ سوڑے تیار سے ہوا دوسرا نکاح لکھا کے اکبر سے ہوا محمد بن نے بکر اور ان سے تین دن کے لیے بکر اسی اتما کے وطن سے پیدا ہوئی اور جب صدیق کے اکبر پہنچے گئے تو پھر اسی اتما کے پاس علی مستقبہ نے خود بھی کر اسی اسما کے ساتھ حضرت علی نے اور حضرت علی کا لڑکا زید بن علی اور برجہیا بن علی اسی اسما کے میں آگے کرتا ہوں کہ یہ اسما کل نو بہنیں کتنی بہنیں کتنی بہنیں نو بہنیں ان میں سے پانچ بہنیں بڑے بڑے صحابہ گھر پانچ بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے پہلی بڑی بہن سپما سمجھو دوسری بہن سلما تیسری بہن کمبے سگل چوتھی بہن پورے میں بچوں پانچویں بہن مہلوا یہ پانچ بہن بڑے بڑے آدمی چاہوں اسما بنتے انیس کا نکاح کتنی کے پر سلما بنتے انیس کا نکاح حضرت حمدہ کمبل سدر بنتے انیس کا نکاح حضرت اپاس اور قرآن کو ٹکڑا کر کا اگلے موریت اور پانچویں بہن ستولی بہن محمود اتحاد ان کا نکال سن لگ سوچو میں آج بہاول پور کی راجنیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ سیخ دشمن تھا میں کہتا ہوں کہ سیخ ہم غلط تھا سارے خاندان تھا صدیق سارے خاندان کا ہمدرست تھا کیا تھا ہمدرست دشمن ہوتا ہے تو محبت والا ہوتا ہے کا ایک بیوی سے گزارا نہیں ہوتا صدیق کا ایک بیوی سے گزارا نہیں ہوتا میں نے کہا صدیق نے تو جب وقت چار کبھی نہیں رکھا اگر رکھتے تو تب بھی کیا حضرت علی کی نو تھی ہاں۔ حضرت علی کی کل کتنی تھی توجہ ہے حضرت علی کی کل کتنی تھی نو ان پر کوئی طرح صدیق اکبر کی چار دی تین لڑکے تین لڑکے حضرت عمر کی چھ بیویاں سات لڑکے چھ لڑکیاں عثمان علی کی سات بیویاں آٹھ لڑکے چھ لڑکیاں حضرت علی کی نو بیویاں پندرہ لڑکے اٹھارہ لڑکیاں حضرت علی کے پندرہ لڑکے اور سمجھو پندرہ لڑکے تو ان کو میں بات اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کے پندرہ لڑکے اٹھارہ لڑکیاں توجہ کیجیے حسن حسین محسن محمد زید وحدہ بلال اکبر والا اکبر اکبر والا اکبر حضرت علی کے لڑکے اور ایک لڑکے کا نام ابو بکر دو کا نام عمر ایک کا نام عثمان ایک کا نام موریا حضرت علی کے لڑکے کا نام موریا میں دعوت کرتا ہوں یہ معاوضہ حضرت علی کی اس ٹی کے بدن سے ہے اس ٹی کا نام نسبا کیا ہے نسبا یہ نسبا کا ہے جو عمران اور قید کے خاندان کی لڑکی تو حضرت علی کی ایک لڑکے کا نام ابو بکر دو کا نام عمر ایک کا نام عثمان ایک کا نام لیا پندرہ لڑکے اور اٹھارہ لڑکیاں ایک لڑکی کا نام چارٹ ایک کا نام رقیہ ایک کا ہم نے دس ایک کا نام حقیقہ ایک کا آپ آستا ایک نام نمودہ ایک کا نام ہفتہ ایک کا نام آئسہ ہمیں علی کی لڑکی ہے میں نے کہا خلافت پر تو زبردستی ابو بکر نے قبضہ کر لیا تھا تو نام بھی ابو بکر عمر نے زبردستی اپنے ناموں پہ بچوں کا رکھوا دیا تھا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ ابھی نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر عمر اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے تاکہ دشمن ہر وقت میں نے کہا پھر اس طرح کرو کہ تم اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو کسی کا نام یزید رکھو تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے ہو ٹھیک ہے یہ بھی بات ہے کوئی گل میرے پلے کی پہنچی پہ کہ کوئی سمجھ سے ایک نقطۂ نظر ہے خدا کا ایک ہے مستفا کا اور ایک حضرت علی المرتبہ کا نقطۂ نظر سنے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد غسل صدیق کے اکبر کی بیوی نے دیا ہے کفن صدیق کی بیوی نے پہنایا ہے جنازہ صدیق کی بیوی نے تیار کیا ہے اور جب جنازہ مسجد نبی میں لا کر رکھا گیا تو حضرت علی المرتضی نے فرمایا صدی کے خوش سے کہ آپ خلیفہ ہیں آپ کے چلا پائے ابو بکر نے فرمایا آپ آب ہیں آپ کے چراوا پائے تو حضرت علی نے جواب میں کیا فرمایا جو حضرت علی نے فرمایا مسلمانوں کی کتاب ترمدی شریف میں ہے اور شیعہ کی کتاب کشف الحما میں ہے حضرت علی نے کہ اے جان مشین رسول میں فاطمہ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا اس لیے کہ میرے کانوں میں پیغمبر کا یہ فرمان گونجتا ہے کہ حضور نے تھا سراہجم بڑی قوم ان کیبا کریں کہ جس قوم میں کسی قوم کے لیے جائز نہیں کہ اس میں ابو بکر موجود ہو اور ابو بکر کے علاوہ اور کوئی مسلے پہ کھڑا ہو یہ نبی کا تھا چنانچہ حضرت علی کے اس پروان کے بعد سدی کے سر مسلح رسول پر آئے اور فاطمت الزہرا کی کے جنازہ پاس کیا کرتے ہوئے ٹھیک میں میرے بھائی خبر پہ ابھی کہ تیس کو مسلح رسول پہ دیکھا حق فاطمہ کا چین پینا تھا اور تم کہتے ہو کہ فاطمہ کا باغ چھین لیا اور صدیق نے تو کفن بھی دے دیا صدیق نے تو جو تنخواہ وصول کی تھی وہ بھی واپس دے دی باغ بھی مجھے کہاں لے گیا صدیق اکبر کے بارے ایک نقطہ نظر ہے خدا تھا سن لیا میں یہ چندن ہے حق کا ایک نقطہ نظر ہے مستفا تھا مرو باغ صرف فل وسلم نہیں ایک نقطۂ نظر ہے علی کا وہ لوگوں کی کوئی ادا نہ کر رہی رہو اور ایک نقطۂ نظر ہے بارہ اماموں کا اگر بارہ امام بھی کہے کہ صدیق ہمارا امام ہے تو بات ختم نہیں ہو جاتی کوئی گنجائش بات نہیں ہو جاتی توجہ ہے میں مختصر کر رہا ہوں توجہ صدیق اکبر کے کتنے بیٹے تھے کتنی بیٹیاں صدیق کے اکبر کے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمان کا نکاح کیا ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا رہا اس لڑکی کا نام انہوں نے اسما رکھا کیا رکھا یہ کے اکبر کی کیا لگی سب سے چھوٹے لڑکے محمد کے گھر میں ایک لڑکا پہلا اس کا نام انہوں نے کاسم رکھا یہ کے اکبر کا کیا لگا اس کاسم پوتے کا اور اسما پوتی کا آپس میں نکاح اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا تھا اس لڑکی کا نام ان میں پروا رکھا گیا کیا کیا رکھا رکھا گیا گیا فرما یہ ام فرما سدی کے اکبر کی دوتی بھی لگی اور پوتی بھی لگی اس کے دادا بھی صدیق لگے اور نانا بھی لگے گے نہیں لگے یہ بچی کس کی کہلائی صدیق کے اکبر یہ کس کی بچی کہلائی تو اس ام فرما کا نکاح کس کے ساتھ ہوا حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے حضرت حسین حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے جین العابدین جین العابدین کے لڑکے کا نام ہے امام پاٹا اس امام باقر کے ساتھ صدیق کے اکبر کی اس پوتی اور روٹی امر فرما کا نکاح ہوا اور اسی امر فرما کے پتن سے امام جا کر سارت پیدا ہوا اسی امر پڑوا کے پتن سے امام کیا سارت پیدا ہوا اور پھر کسی لڑکی کی اولاد میں موسا کا کاغذ پیدا ہوئے رضا کاگل پیدا ہوئے تکی علی پیدا ہوئے نکی علی پیدا ہوئے حسن عسکری پیدا ہوئے آج میں دنیا یہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ صادق انہوں نے کیا کر تم نے سکا جعفری بنائی ہے اس نے کہا ہے کہ بلا جلی ابو بکر کرنا ہے اس نے کہا لوگ صدیق نے مجھے دو دفعہ چلا ولادی ہے کیوں کہ صدیق میرا نانا بھی ہے میرا دادا بھی صدیق میرا امام ہے میرا پیسہ ہے میرا مختار ہے اور جس امام جعفر کے نام سے سکا جعفری بناتے ہو وہ امام جعفر صدیق کو اپنا امام کہے پیسہ کہے مختلف کہے اپنا رہبر کہے اور تم امام جعفر کا نام لے کر صدیق کو سمجھتے ہو میں سمجھتا ہوں تمہاری دشمنی صدیق کے ساتھ بعد میں ہے اس یعنی میں کے ساتھ پہلے صدیق کے تمہارے ایک نقطہ نظر ہے خدا کا ایک نظر ہے ایک ہے ہے مستفا کا ایک مستفا کا اور ایک اثار ایمانوں کا یہ نقطہ نظر ہمارے نقطہ نظر کے مطابق ہے یا نہیں خدا نے کہا صدیق امام ہے ہم نے کہا صدیق امام ہے نبی نے فرمایا صدیق امام ہے ہم نے کہا صدیق امام ایمان ہے علی نے فرمایا صدیق امام ہے سنیوں نے کہا صدیق امام ہے بارہ اماموں نے کہا صدیق امام ہے سنیوں نے کہا صدیق امام ہے تو جو نقطہ نظر مسلمانوں کا ہے وہی نقطہ نظر خدا کا وہی مستفا تھا وہی مرتفا تھا وہی بارہ اماموں کا سمجھنے بات آ رہی لیکن اگر کوئی نقطۂ اگر خدا کے نقطۂ نظر کے متصاد خلاف نبی کے نقطۂ نظر کے خلاف علی کے نقطۂ نظر کے خلاف سارے ایماموں کے نقطۂ نظر سے متصاد تو کیا اس کو بھی میں مسلمان کہوں اس کو بھی اسلام کہوں اسے بھی پہلے دیش کی محبت کہوں اسے بھی دین کہوں اسے بھی اسلام کہو اسے بھی شریعت کہو اسے بھی محمد کہوں اگر ابو بکر کا مسلمان ہونا دین ہے تو ابو بکر کا کافر ہونا کیسے دین ہے اگر ابو بکر کا امام ہونا دین ہے تو ابو بکر کا راجب ہونا کیسے دین ہے اگر ابو بکر کا پیشوا ہونا دین ہے تو ابو بکر کا طالب ہونا کیسے دین ہے توجہ کر میرے ہاتھ میں یہ ایک کتاب ہے کتاب کا نام ہے شاجیر فلک سمجھو کتاب کا نام شاجیر فلک یہ کتاب شیعہ مولوی شیعہ مجھے غلام حسین نقصی نے شام لال منتظر لاہور کا صدر مدر جس نے کئی کتابیں لکھی ہے صحابہ کے خلاف شیعہ کا پیشوا مبتدا یہ وہ ملوم ہے کہ جس ملوم نے اسلام آباد میں پہلی اگست کو اسلام آباد میں ارف بچے کی بستی کے موقع پر جو تقریر کی ہے وہ رکاس اور میں موجود ہے اس بدماش نے اس اچکے نے اس کافر نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتما جو ابو بکر کی بڑی لڑکی تھی یہ اتما جو عبداللہ بن تباہ کی والدہ کا تھی وہ اتما جو اجرا ادھر کے ساتھ تھی اب اچھے کی بیوی تھی اس اسما کو اس چکے نے کہا کہ وہ سنیوں کی پاپر نہیں ہے یہ کتاب اسی اور پتلا سوشل لگتی ہے سلمان رشدی کے خلاف کتاب لکھتے ہو تحری کراتے ہو اس بدماش کے خلاف تحریر کیوں نہیں ہے یہ کتاب اس کتاب پانچ سو نو سفید یہ بدماش کہتا ہے کہ ابو بکر اور مرزا غلام احمد کا میں کوئی فرق نہیں یہاں سکس رکاوٹ پڑے گی سپاہی صحابہ اس کو پاؤ کی طرف کی پیٹ موجود ہے اس کی شکل سے کارٹون بنا کر کرایا جائے ارے کارٹون سیاستدان کا بن جائے تو ہائی کورٹ میں مقدمہ ہو جائے مولوی کا بن جائے گراؤ ہو جائے لیکن سدیق ملک میں اتنا نواز ہے کہ نام اوپر لکھ کر نیچے ہے کرا لیا لی جتنی خدا سے راضی ہے کہ نہیں اور بخاری شریف اٹھاؤ مسلم شریف اٹھاؤ جگندر نے اس کی بات سنی اور اس کی طرف دیکھا اور آج خدا نے اور سے کے سلام بھیجا ہے اور خدا نے پوچھا ہے کہ ایک وقت تھا تو جب تین محمد کا پڑا تھا چالیس ہزار کا بالک تھا آج آگے والے کپڑے تو پہنتے ہے کہ کیا تو خدا سے راضی ہے یا نہیں کتنی کتنی سے نکل گئی ابو بکر ابو بکر نے سرایا اے محمد یہ کپڑے کی تاکیاں ہیں اور تیری عزت کے لیے میرے جسم پہ بھی چمڑی ادھر جائے جسم کی تاکیاں ادھر جائے ابو بکر تب بھی ادا سے راضی ہے بس بھی راضی سپا کا سب بالوں چوکریوں وردیوں کا لکھوں پروفیسروں لکچروں بہت قریب ہے جب پاکستان کے ہر شعبے میں کتابیں کہافت ہوگی اس کا دوسروں میں یونین کاؤنسلوں میں اسمبلی کے ممبران میں تاجروں میں ریلوے میں یہی میں ہر جگہ پر سپاہی سر کا پرچم بلند ہوگا دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی ہم ایک ہمارے قائد نے جان کا نظرانہ دیا ہے دوسرا آیا وہ بھی جان کا نظرانہ دے دیا میں آج اس اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں شہادت ہمارے لیے ایک نصیبہ ہے ایک فخر ہے ایک عظمت ہے ایک رفت ہے ایک بلندی ہے میرا یہ ہے ایکسیڈنٹ میں بھی آدمی مر سکتا ہے ہسپتال میں بھی مر سکتا ہے اگر آئسہ کے کھاتے لگ گئے اس سے بڑی کوئی بابت نہیں کے قتل کو پاکستان سیاسی رنگ وہ جی سیاسی وہ سیاسی رنگ دیتے جس دن وہ شہید ہوا اگلے دن اسلام کراڑیوں کا ہے سادت گنجی کا بدلا لے لیا گیا کان کراڑیوں ہے بدلا لے لیا گیا میں نے گھر میں کسان کاشمی کے جنازے کو سامنے رکھ کے کہا تھا اے کاشمی میں تیری روح کو سلام کرتا ہوں میں تیرے خون کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اس دھرتی پہ تیرا خون بڑا ہے اور میں تیری روح کو سلام کر کے کہتا ہوں کہ سپاہی صاحب تیرے خون کا بنوا کیا میں مشورہ دیتے ہو تقریب کاری نہ ہو جائے ابو بکر کو کی شکل ناؤز بلّہ کتے کی بنا کر اس سے تقریب کاری نہیں ہوتی میری تقریب سے ہوتی ہے ابو بکر کو کافر لکھنے والا لوگ پہلے تو تقریب کاری کوئی نہیں میری تقریب سے تقریب کاری کرتے ہو اور آج بھائی صاحب نے کہا ہے سلطان الفی کا قتل مد کی قتل بھائی صاحب ہم جانتے ہیں تم صادق نقوی کو بتانا چاہتے لیکن پنجاب کی حکومت ساجد نقوی کو اس قتل کے پیش سے بچا نہیں سکتی دس دن پہلے تیس دسمبر کو ساجد نقوی جنگ آیا شیخ اقبال سے اس کی میٹنگ ہوئی شیخ اقبال کے حق میں اس نے پریس کانفرنس کی مجھے آج جہاں ساری نمائندوں نے پوچھا کہ اخبار میں آیا کہ وہ پیبندی میں نے کہا منافق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا منافق کا کیا مذہب ہے سن ستر کے الیکشن میں جب یہ علماء اسلام کے ٹکٹ پر الیکشن کرا داڑھی ہے بعد میں داڑھی داڑھی مڑا پیپل پارٹی میں کرا کچھ عرصہ کے بعد پھر مسلم لیگ میں آ جو کہ مسلم لیگ کے ادارے آدھے بندے میں بڑی جگہ اور اس کے بعد جب پیپل پارٹی کا دورہ ملاقات سے کرنے لگے اب پھر مسلم لیگ میں تو اس کا کوئی مدد ہے کوئی مدد نہیں کوئی بات نہیں پورے دھن میں اس کو نہ کوئی جوبندی سمجھتا ہے نہ کوئی سنی سمجھتا ہے دوسرا سنی کو سمجھتا ہے نہ بریلوی سمجھتا ہے نہ کوئی اس کو اور سمجھتا ہے بلکہ آج کل تو وہ شیعہ بنا ہوا ہے اور جب سے سابق نقوی سے اس کا موٹا ہوا ہے اس کے بعد سے اس کا آرا دارا امام باروں میں ہے امام باروں سے پچاس ہزار روپئے دے کر گیا ہے پچھلے دنوں تعلق نقلی کے اتہاس کی کاروں نے سچ اور ووٹ لینا مجھے بتایا جائے کہ چار مہینے پہلے وہ شیعہ کو کافر کہتا تھا چار مہینے پہلے آپ کا کافر کہتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ شیعہ کے ساتھ مل کر کہتا کہ شیعہ سے بڑا محبت حصے پہلے کوئی میں وائی صاحب سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ ہزار کس طرح سے ہوا وہ تو سی ڈی اے کا پیپل پیمنٹ تو کھڑا تھا ٹھیک ہے اور پی ڈی اے کا وہاں صوفی محمد اشرف پیپل پارٹی کا آدمی کھڑا تھا اس کی حمایت کیوں نہیں کرتا شیخ اقبال کے بعد کیوں کرتا ہے تو بھائی آدمی پیپل ڈیموکریٹ تک رہا کھڑا ہے اور یہ تعلیم نقلی اس کا ہے اس کے باوجود ہمارا وہ شیخ اقبال کی کرتا ہے اور پھر پوری آئی ٹی آئی کو ساجد نقوی کا تھا ملاؤں کا ٹولا اور شیخ اقبال کے پاس ٹکٹ آئی ٹی آئی کا ہے یہ ملاؤں کے ٹولے کا آدمی نہیں ہے اگر یہ تمہارا آدمی تھا شیخ اقبال تو ساجد نکلی نے اس کی حمایت کیوں اس کی حمایت ہماری دشمنی نہیں ہمیں کرش کرنے کا موقع کر کے اور پھر میں سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ سیاسی قتل تھا تو شیخ اقبال کے مقابلے میں تو میاں اقبال سین تھا قدر اس کو کیا جاتا شیخ اقبال کے مقابلے میں کون تھا اقبال تو قدر اس کو ہوتا کسان کافی تو نہ کوئی امیدوار تھا نہ پورے ایجنٹ تھا اس کو قدر کس بیس پر کیا گیا اس کو کیا اسمبلی کا ممبر ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا یا سپاہی صحابہ کا نہ اس ہونے کی وجہ سے قتل کیا جب صحابہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تو پھر یہ سیاسی وجہ سے قدر کر کے کیوں نہیں اور اگر اس کو قومی اسمبلی کا ایم ایل اے ہونے کی وجہ سے قتل کیا جاتا تو جب ایم ایل اے بن رہا تھا اس دن قتل کر دیا جاتا بھائی اس دن تو نہیں قتل کرتے ایم ایل اے بن گیا اسمبلی میں چلا گیا اس کے بعد تم کیوں قتل کرتے اور پھر وہ کنواں کے جو تین ریکارڈ ملے ہیں ایک دراصل کوپ کا اور دو سیون سیون ہنڈریڈ کا جو ہمارے لڑکوں نے پکڑے ہیں رفاق اٹھائے ہیں اور ہمارے لڑکوں نے انسان کو دیے ہیں وہ تینوں لڑکا وہاں کے نام پر شیوں کے ہیں کیوں ہے اگر یہ سیاسی قتل تھا تو وہاں پر پیپل پارٹی کا کوئی آدمی آتا بے نظیر سے کسی آدمی کا لفظ ہوتا وہاں سیا کا لفظ کیوں ملا وہیں کہا تم کسان القاسی کے قتل کو بچانے کے لیے اور وہ اور سب نکلی کو بچانے کے لیے جو بھی بیان دو گے ہم تمہاری مزاحمت کریں ٹھیک یعنی ہے اور اٹھارہ جنوری کو پورے پاکستان سپاہی صحابہ پورے ملک جو نے احتجاج اور تاجت کے اندر کوتارا اور اگر تاریخ کے قدر پر احتجاج کرے اور مظاہروں اور جلسوں کا نمبر بعد میں ٹھیک ہے ابھی ہم جلسے نہیں کر رہے اس لیے کہ ہماری منزل ابھی تھوڑی سی دور ہے ہمیں پتہ نہیں اب آئندہ کیا کرنا لیکن پہلا مرحلہ احتجاج کا پہلا مرحلہ میں احتجاج کا اور اس کے علاوہ انیس جنوری کو لاہور میں مولانا اقبال قاسمی کی یاد کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں تیئیس فروری کو اسلام آباد میں انٹرنیشنل حق نواز شہید و دفاع صحابہ ہوگی اور پچیس جنوری کو اسپیکر پر سی کے ملتان میں ہوگی جانشین امیر عظیمت سرمایہ اہل سنت قائد سپاہ صحابہ علامہ ضیاء الرحمان صاحب فاروقی سرپرست اعلیٰ سپاہ صحابہ پاکستان خطاب فرما رہے تھے کیسٹ سی ڈیز پر علماء کرام کے آڈیو ویڈیو بیانات ملنے کا پتا جامع مسجد صدیق صدیقہ نادن کرنگی مار Karachi phone number zero three double two three one eight triple nine seven نیوز ہمارے پاس ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت بھی موجود ہے